آپ کہیے تم مجھے وہ لوگ دکھاؤ تو صحیح جن کو تم نے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے ہرگز نہیں بلکہ صرف اللہ ہی ہے بہت غلبے بہت حکمت والا